میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے پڑھی ہے الحمد اور مجھے جہاد میں کوئی شک باقی نہیں رہا کوئی شبہ باقی نہیں رہا کوئی اشکال باقی نہیں رہا الحمد میں اس مجمع میں کہتا ہوں اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہے جہاد کے بارے میں کوئی مسلمان ہو یا کافر کوئی قادیانی ہو یا مومن کوئی آدمی کھڑے ہو کر کوئی سوال کرے اگر قرآن کی آیت سے جواب نہ دے سکا ان اللہ آپ لوگوں کو اس فریضے کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں گا ہم لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والے نہیں ہیں گمراہی کی طرف بلانے والے نہیں ہیں ہم لوگوں کے گھروں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں ہمیں رب نے کہا ہے جہاد کی طرف بلاؤ اس لیے بلا رہے ہیں اللہ نے کہا میں زندگی ہے ہم اس لیے بلا رہے ہیں ہمیں اللہ نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی اوپر سے بھی کھائے گی نیچے سے بھی کھائے گی روزی پائے گی اس لیے بلا رہے ہیں رب نے بتایا یہ قوم جہاد کرے گی عزت پائے گی اس لیے بلا رہے ہیں اگر رب نے نہ کہا ہوتا تو ہم نہ بلاتے اللہ